تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل تیری شان جل تیری شان جل جلالو شان جل جلالو شان جل جلالو شان جل تیری شان جل تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرے لفظ کن سے جہاں بنا تیری شان جل جلالہ تیرے نام پر میری جان فدا تیری شان جل جلالہ تیرے لفظ کن سے جہاں بنا تیری شان جل جلالہ تیرے نام پر میری جان فدا تیری شان جل جلالہ تو ہی رب عز و جلال ہے تیری ہر صفت بے مثال ہے تو ہی رب عز و جلال ہے تیری ہر صفت بے مثال ہے نہ کوئی علا تیرے سوا تیری شان جل جلا لو نہ کوئی علا تیرے سوا تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو یہ جو سارے کونوں مکان ہیں تیری عظمتوں کے نشان ہے تو عہد سمد ہی کی بیریا تیری شان جل جلال ہو تیری شان جل جلال ہو تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلال ہو تیری شان جل جلال ہو تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلالو کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلا جلو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری شان جلا جلا لو تیری شان جل جلا لو تو حلیم ہے تو کریم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے تیرے ہاتھ میں ہے جزا سزا تیری شان جل جلا لو شان جل جلا لو تیرا بس میں اپنا بیاں ہوا میرا عجز مولا ہوا ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جل جلارو تیری شان جل جلارو تیرا حق نہ بیاں ہوا میرا جز مولا آیا ہوا تیرا حق نہ ہوا میرا عجز مولا آیا ہوا ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلارو ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلارو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ کرو ایسی میں تیری بندگی بنے جس سے میری بھی زندگی ملے دو جہاں میں تیری رضا تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہو تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہوں العلی تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہوں العلی تو بسا ہے پھول میں گو بہو تیری شان جل جلا تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جل جلا تیری شان جل جنانو تیری شان جل جنارو تیری شان جل تیری شان جل جنارو گر قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر دیا غیب سے مجھے آب جو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری جس تجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جلو دکھائے گا اسے فردے کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری جستجو میں ہے فاختہ کے کہاں تو جلوہ دکھائے گا تیری جوست میں ہے فاختہ کے کہاں تو جلوہ دکھائے گا اس بردے کو کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالو اسے بردے کو کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا رنگ لالو گوہر میں ہے تیرا نور شمس و قمر میں ہے تیری شان بالو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے حکم سے جو گھما چلی تو چٹک کہ بولی کلی کلی تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کہ بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالو ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالہ تیرا ڈالی ڈالی میں بستوں ہے تیری پتے پتے میں حمد ہے تیرا گنچے گنچے میں رنگ بو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور مکان مقام ہے یہاں تو تو وہاں تو گی تو تیری شان جل جلالہ ہو تیری شان جل جلالو تیرا جلوہ دونوں میں گے تیرا نور کونوں مقام گے تیرا جلوہ دونوں میں گے تیرا نور کو مقام گے یا تو گی تو وہاں تو تیری شان جل جلالو یہاں تو گی تو وہاں گی تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو میری روح سر بس ہو جو سما پہ اس کا سعود ہو یہ بلی کی تجھ سے ہے التجا تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو ہے دعا اکبر نہ توانت میں قلم نہ رکے زبان میں لکھوں پڑھو یہی بابزو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تو آئ اکبر ناتانت میں قلم نہ رکے زبا ہے دعائے اکبر ناتانت میں قلم نہ رکے زبا میں لکھوں پڑھو یہی بابزو تیری شان جل جلالو میں لکھوں پڑھو یہی باب وضو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل تیری شان جل جلالو تیری شان جل جنالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جنالو ہو شان جل جلالو تیری شان جل جرانو ہو شان جل جلالو ہو